عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق رواه أبو داود وسنده ضعيف امام صاحب جب درس دیتے ہیں تو ایک بڑی اچھی دعا کرتے ہیں اللہ علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اے اللہ ہم کو وہ علم عطا فرما جو ہم کو نفع عطا فرمائے نفع دے اور ہمیں نفع پہنچا اس علم سے جو تو نے مجھے ہمیں علم دیا ہے جو سکھایا ہے بڑی اچھی دعا ہے یہ اس لیے جو ہے ہمیں نفع بخش علم سیکھنا چاہیے اور ایسے علم سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے جو علم نفع بخش نہ ہو فائدہ نہ پہنچائے یعنی جس علم پر ہم یا تو عمل نہ کریں یا یہ کہ ایسا علم ہے جو نفع بخش نہ ہو یعنی قرآن حدیث کا جو علم نہ ہو وہ وہ نفع بخش نہیں ہوگا اس لیے ہمیں ہمیشہ دعا کرنا چاہیے رب زدنی علما اور اس طرح کی دعائیں کہ اللہ اللہ ہم سب کو نفع بخش علم عطا فرما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی سے یہ حدیث مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دو دعوت دینے والے جمع ہو جائیں یعنی دو شخصوں نے دعوت دی ہو تو کس کی دعوت کو قبول کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اور دل شکنی کو دور کرنے کے لیے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو ایک ضابطہ اور قاعدہ بتا دیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی دعوت کو قبول کی جائے گی جس کا دروازہ آپ سے زیادہ قریب ہے ایک تو یہ ہے کہ جب اکٹھے دو دعوت دینے والے اکٹھا ہو جائے دو پڑوسیوں نے دعوت دی آپ کو اکٹھا تو جو آپ سے جس کا دروازہ آپ کے ایک دروازے سے زیادہ قریب ہے اس کی دعوت کو قبول کیجیے اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک پہلے آ جائے پ سبق قاہد ہوما پجیب الدی سبق اگر ان دونوں میں سے کوئی آگے آ جائے پہلے آ جائے تو اس کی دعوت کو قبول کر لے جو پہلے آیا ہے یہ بہت اچھا ضابطہ ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے اس میں ابو خالد الدالانی اکراوی ہیں جن کو بعض لوگوں نے سے کہا کہا ہے بعض بعض لوگوں نے بعض امہ نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے مسرد احمد کے محققین نے مسرد احمد ایک حدیث کی کتاب ہے سب لوگ جانتے ہوں گے تقریباً چالیس ہزار حدیثیں اس میں ہیں امام احمد بن حمل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے حدیث کی جس کو انہوں نے صحابہ کے اعتبار سے ترتیب دیا ہے صحابہ کی روایات کے اعتبار سے ترتیب دیا ہے جیسے ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری روایتوں کو ایک ساتھ ذکر کر دیا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری حدیثوں کو جابر اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری حدیثوں کو ذکر کر دیا ہے تو اس کے جو محققین ہیں انہوں نے اس کی حدیث اس حدیث کی صنعت کو حسن قرار دیا ہے تو کیونکہ بعض لوگوں نے جو اس میں راوی ہیں ابو خالد الدالانی بعض لوگوں نے ان کو ثقہ بھی کہا ہے تو اس اعتبار سے انہوں نے حسن درجے کی اس حدیث کو قرار دیا ہے تو ویسے شریعت کے دیگر اصول کے اعتبار سے بھی دیگر اصول کے اعتبار سے بھی جو ہے یہ صحیح بات ہے ہاں کہ جس کا دروازہ پڑوسیوں میں سے جس کا دروازہ قریب ہو اس کی دعوت کو قبول کرنی چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ دینے کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ضابطہ اور قانون بتایا ہے کہ اگر ہدیہ دینا ہو آپ کو تو دو پڑوسیوں میں سے جس جس کا دروازہ آپ کے دروازے سے زیادہ قریب ہو اس کو آپ ہدیہ دینے میں پہل کریں پہلے اس کو ہدیہ دیں پہلے اس کا حق ہے تو اس اعتبار سے اور اگر کوئی دو دعوت دینے والے ہیں ایک نے پہلے دی اور ایک نے بعد میں دی تو جس نے پہلے دیا دا پہلے دعوت دی اس کا حق بنتا ہے اس کی دعوت کو آپ قبول کریں وعن ابی ابھی رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں خبر دی کہ میں ٹیک لگا کر کے نہیں کھاتا ہوں ٹیک لگا کر کے نہیں کھاتا ہوں اب ان کا لفظ اتقا اتقاء معنی ہوتا ہے اردو زبان میں ٹیک لگانا عربی زبان میں ٹیک لگانا اب حدیث کے اندر کوئی تفصیل نہیں ہے کہ کیسے ٹیک لگانا کیفیت کی تفصیل نہیں ہے تو کچھ علماء نے کہا کہ پالتھی مار کر کے چار زانو ہو کر کے جیسے نوشاد بھائی بیٹھے ہیں اس طرح سے پالتھی مار کر کے نہیں کھانا چاہیے کچھ علماء نے یہ ذکر کیا کہ دائیں ہاتھ سے تو آدمی کھا رہا ہے لیکن بائیں ہاتھ سے ایسے ٹیک لگا کر کے نہ کھائے بائیں ہاتھ سے ٹیک لگا کر کے اس طرح سے نہیں کھانا چاہیے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ایک طرف ایک پہلو کی طرف جھک کر کے نہیں کھانا چاہیے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ جم کر کے بیٹھ کر کے خوب جو ہے نہیں کھانا چاہیے تو یہ کئی اقوال ہیں لیکن زیادہ تر جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ جیسے کوئی آدمی جو ہے کسی مسنت سے کسی تکیا وغیرہ سے ٹیک لگا کر کے ایسے جو ہے جیسے مسنت پر آدمی بیٹھتا ہے اس طرح سے بیٹھ کر کے ہاں متکبروں کی طرح سے شاہانہ انداز سے نہ کھائے کیونکہ اللہ کی نعمت ہے اللہ کی نعمت جو ہے اس کی قدر کرنی چاہیے اور مغرور اور متکبر لوگوں کی طرح سے گھمنڈی لوگوں کی طرح سے کھانا نہیں کھانا چاہیے اللہ کی نعمت ہے اور نعمت کی قدر کرنی چاہیے تو زیادہ تر بات یہی سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر کوئی کھاتے وقت اس طرح سے ہاتھ لگا ہاتھ ٹیکنے کی ضرورت پڑی تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ جو ہے ٹیک لگا کر کے کھا رہا ہے یا یہ ایک بسا اوقات ایسا ہوتا ہے آدمی کرسی پر کھاتا ہے ہاں تو ہاتھ اس کے جیسے یہ رکھ لیتا ہے ہاتھ اس طرح سے کرسی پر تو اس کو نہیں کہیں گے کہ ہاں ٹیک لگا کر کے لیکن جو ہے آدمی اب کرسی پر بیٹھا ہے کرسی پر بیٹھنے ایک تو یہ ہے اس طرح سے کرسی پر بیٹھتے ہیں کہ آدمی ٹیک پیچھے ٹیک لگائے ہوئے نہیں ہے بلکہ آگے ہو کر کے کھا رہا ہے اور ایک آدمی یہ ہے کہ بالکل ایسے ہو کر کے ایسے ہو کر کے اور اب اب کھا رہا ہے تو ان اس اس کھانے میں فرق ہے اس کھانے میں فرق ہے اور اسی طرح سے مسند اور جو ہے تکیے لگے ہوئے ہیں گاؤں تکیے لگے ہوئے ہیں اس پر جو ہے آلتی پالتی مار کر کے خوب جو ہے ٹیک لگا کر کے بالکل ہاں آدھے لیٹنے کے انداز میں کھا رہا ہے تو اس طرح کا طریقہ غلط ہے اس سے کبر اور غرور ٹپکتا ہے اس سے ہاں گھمنڈ کا اظہار ہوتا ہے اس لیے اس طرح سے نہیں کھانا چاہیے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو خبر دی ہے خبر دی ہے کہ میں ٹیک لگا کر کے نہیں کھاتا ہوں میں ٹیک لگا کر کے نہیں کھاتا ہوں اس میں حکم نہیں ہے کہ ٹیک لگا کر کے مت کھاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کھانے کا ادب بتایا ہے کہ میں اس طرح سے نہیں کھاتا ہوں لہذا سنت یہ ہے کہ ٹیک لگا کر کے نہیں کھانا نہ کھائے آدمی لیکن اگر کوئی ٹیک لگا کر کے کھا لیتا ہے اور اس کا اس کے اندر غرور اور کبر وغیرہ نہیں ہے ٹیک لگا کر کے کھا لیتا ہے تو ایسا نہیں کہا جائے گا کہ یہ حرام ہے منع ہے کیونکہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو روکا نہیں ہے ٹیک لگا کر کے کھانے سے ہاں لیکن کبر اور غرور اور گھمنڈ وغیرہ کی جو عام حدیثیں ہیں ان کو فٹ کیا جائے گا ان کو یہاں پر رکھا جائے گا اس انداز سے نہیں ہونا چاہیے بات سمجھ میں آ گئی تو سلام علی اللہ تعالی قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا غلام سم اللہ وکل کل وکل مما علی متفق علیہ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے ابو سلمہ عمر بن ابو سلمہ عمر بن ابو سلمہ یعنی ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے اور ام سلمہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے صاحبزادے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہوئے ربیب ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ربو ربیب ہوئے ربیب کس کو کہتے ہیں یعنی جیسے کسی شخص نے کسی عورت سے شادی کیا اور اس کا اس کے پاس کوئی بیٹا بچہ یا بچی ہے پہلے شوہر سے تو چونکہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی پہلے ابو سلمہ سے ہوئی تھی اور آپ لوگوں کو ان کی ہجرت کا واقعہ معلوم ہوگا کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی بیوی ام سلمہ اور عمر کے ساتھ جو ہے سفر کرنے لگے تو اب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے لوگ پہنچے اور کہا کہ تم تو جا رہے ہو ہجرت کر کے یہ ہماری بیٹی کو کہاں لے جا رہے ہو چھین لیا تو ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہا ہجرت کی پھر اس کے بعد جو ہے ابو سلمہ کے گھر والے پہنچے ام سلمہ کے پاس کہ یہ بیٹا تو عمر یہ ہمارا بیٹا ہے اس کو دیجیے تو ایک خاندان کے تین فرد تین جگہ ہو گئے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں جو ہے مدینہ سفر ہجرت کر گئے اور عمر جو ہے اپنے ددھیال میں ہیں اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مائکے میں ہیں تو اس طرح سے بہت ان کے فراق اور ان کی جدائی کا بہت یہ بہت مشہور قصہ ہے اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پسند کرتی تھی بہت چاہتی تھی ان کی وفات پر جو ہے بہت زیادہ غمگین ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دعا پڑھنے کا حکم دیا کہ اللہ ہے یا اللہ اجرنی فی مصیبتی وخلفلی خیرم منہا کہ اللہ مجھے اس مصیبت پر اس تکلیف پر اجر عطا فرما اور اس سے بہتر عطا فرما جو چیز ضائع ہوئی اس سے بہتر عطا فرما ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے جب عدت ختم ہو گئی ان کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح بھیجا نکاح کا پیغام بھیجا تو ابو ام سلمہ رضی جب نکاح ہو گیا تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی تب مجھے اس دعا کی اثر کا اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ابو سلمہ سے بہتر شوہر عطا فرمایا تو ان کے صاحبزادے عمر اپنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے بلکہ اپنا واقعہ ہی بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کھانا کھا رہا تھا ہاں تو کہتے ہیں کہ میں کھا رہا تھا اور میرا ہاتھ جو ہے پوری پلیٹ میں جو ہے میں کبھی ادھر سے کھاتا کبھی ادھر سے لے کے بچہ تھا میں ہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی اور فرمایا کہ یا غلام سب اللہ اے لڑکے اے بچے ہاں بسم اللہ کر کے کھاؤ ہوں کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادب سکھا رہے ہیں سم اللہ اللہ کا نام لے کر کے کھاؤ وکل بھی امینک داہنے ہاتھ سے کھاؤ اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ وکل مما علی اور وہاں سے کھاؤ جو تمہارے سامنے ہے تو اگر کسی پلیٹ میں ہاں ایک طرح کا کھانا ہے ایک طرح کا کھانا ہے تو پھر ہاں پورے پوری پلیٹ میں مثال کے طور پر بڑی پلیٹ میں کھانا ہے ہاں ایک ہی طرح کا کھانا ہے تو ہر آدمی اپنے سامنے سے کھائے ہر آدمی اپنے سامنے سے کھائے اور بیچ سے لے کر کے نہ کھائے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیچ بیچ سے لے کر کے نہ کھاؤ کیونکہ بیچ میں برکت نازل ہوتی ہے تو کنارے سے لے لے کر کے اپنے سامنے سے کھاؤ لیکن اگر ایک ہی پلیٹ میں ایک ہی بڑے بڑی پلیٹ میں مختلف قسم کی چیزیں ہیں مثال کے طور پر بڑی سی ٹوکری میں جو ہے طرح طرح کی کھجوریں ہیں ایک قسم یہ ہے ایک قسم یہ ہے ایک قسم یہ ہے یا طرح طرح کے بڑی پلیٹ میں سہن میں پھل رکھے ہوئے ہیں کیلے سیب انگور سنترے اس طرح کے تو آدمی وہاں سے اٹھا کر کے کھا سکتا ہے آپ کے سامنے کیلا نہیں تو آپ دوسری جگہ سے کیلا لے کر کے کھا سکتے ہیں اور دوسرے کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے اس کو جو ہے دوسری طرف سے جو کچھ لینا ہے لے کر کے کھائے ہاں تو یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر ایک طرح کا کھانا ہے تو سامنے سے لے کر کے آدمی کھائے دوسرے کے سامنے سے نہ کھینچے دوسرے کے سامنے سے نہ کھینچے یا دوسرے کے سامنے سے لے کر کے نہ کھائے یہ کتاب الولیمہ میں ہاں یہ سب سے گزر رہی ہیں کہ ولیمے میں آدمی جائے تو کس طرح سے کھائے اور دوسروں کا بھی خیال رکھے دوسروں کا بھی خیال رکھے کھاتے وقت کے سہن سے بڑے ہاں ڈونگے وغیرہ سے جب نکالنا ہو تو دوسرے لوگوں کا خیال رکھے ہاں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہ نہیں کہ پہلے بار پہلی بار میں موقع مل گیا تو جو ہے ہاں آدھا ڈونگا اور آدھی جو ہے آدھی ڈیگ جو ہے خالی ہو گئی اپنے ہی میں اور دوسرے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ہاں چار لوگ کھانے والے ہیں ایک ٹیبل پر تو اسی حساب سے آدمی لے اسی حساب سے لے اگر پھر اور اگر میزبان کے ہاں اور ہے تو اور لائیں گے ہاں لیکن جو ہے دوسروں کا خیال رکھے وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم من من من فقال جوانبها ولا وسطها فإن البركة تنزل في وسطها دیکھیے یہ حدیث سرحد اس کی صحیح ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں حسن ہے اس کی صنعت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سرید کا ایک ہاں بڑا برتن لایا گیا ایک پیالہ لایا گیا اور سرید جو ہے عربوں کا ایک کھانا ہے آج بھی پسندیدہ کھانا ہے کہ گوشت میں گوشت پکا کر کے اس میں روٹی توڑ کر کے مکس کر دیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں سرید کہا جاتا ہے تو یہ لایا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلو من جوانی بہا کہ اس پیالے کے کنارے کنارے سے سب لوگ کھائیں کئی لوگ تھے کھانے والے تو اس کے کنارے سے کنارے سے کھائیں اس کے بیچ سے نہ کھائیں کیونکہ بیچ میں ہاں اس کے بیچ میں برکت نازل ہوتی ہے ہاں تو اب یہ کہ اس کے کئی مفہوم ہیں ہاں ایک مفہوم تو یہ کہ آدمی اگر بیچ سے اٹھائے گا تو گویا کہ ہاں برکت وہ اپنے حصے میں ہاں اپنے حصے میں ڈال لے رہا ہے دوسرے کے حصے میں برکت نہیں گئی تو گویا کہ برکت کا کا حصے دار اپنے آپ کو بنا لیا دوسرے لوگ اس کے اس سے محروم رہ گئے تو اس لیے جو ہے اور ایک مفہوم اس کا یہ بھی لے سکتے ہیں کہ بیچ سے اٹھا لیں گے بیچ سے اٹھا لیں گے تو گویا کے پورے پوری جو ہے پلیٹ میں برکت نہیں پھیلے گی تو جلدی کھانا ختم ہو جائے گا یہ بھی اس کا مفہوم لیا جا سکتا ہے اس لیے جو ہے جو آداب ہیں اس ان آداب کو کا خیال رکھتے ہوئے آدمی کہیں جائے تو کھانا کھائے اور اپنے گھر میں بھی کسی طرح سے یہی طریقہ بچوں کو ہاں سکھانا چاہیے اور بتانا چاہیے وعن ابی حریرت رضی اللہ عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط نئی دشتہ شی انا ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ جن کی تھوڑی سی مختصر سی ہاں تفصیل امام صاحب نے بیان کی کہ سن سات ہجری میں خیبر کے موقع سے یہ اسلام لے آئے اور سن ستاون میں ففٹی سیون میں ان کی وفات ہوئی اور کتنی حدیثیں ان سے مروی ہیں سب سے زیادہ راویت الما کہا انہوں نے کہ امت میں سب سے بڑی بڑے راوی ہیں حدیث کی روایت کرنے والے سب سے زیادہ روایت کرنے والے ہیں پانچ ہزار سے سے زیادہ پانچ ہزار تین سو یا سات سو کچھ ایسی اتنی حدیثیں ان سے مروی ہیں اتنی تھوڑی سی کتنی مدت پائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ زندگی میں ہاں؟ بس اتنی سات سن سات ہجری میں اور وہ بھی شروع میں نہیں بیچ میں جو ہے اسلام لے آئے اس کے بعد جو ہے ڈھائی پونے تین سال کی مدت ملی اتنی مدت میں کتنی ساری حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کر ڈالی حریث تھے بالکل حدیث ہاں کمانے والے چکر میں نہیں ایک لقمہ کھانا مل جاتا تھا بس صفحہ میں پڑے رہتے تھے ہاں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سیکھتے تھے فرماتے تھے کہ انصار جو ہے اپنی کاشتکاری میں اور کھیت باڑی کھیتی باڑی میں مشغول رہتے تھے اور مہاجرین اپنی تجارت میں مشغول رہتے تھے ابو حریر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سیکھنے کے لیے چمٹا رہتا تھا بس ایک دو رقمہ کھانا مل جائے کافی تو یہ ہے علم حدیث سیکھنے کا اور علم دین سیکھنے کا جذبہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھا تو ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا سبحان اللہ کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا اگر خواہش ہوتی تھی پسند کرتے تھے تو کھا لیتے تھے اور اگر پسند نہیں کرتے تھے ناپسند کرتے تھے تو چھوڑ دیتے تھے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیب نہیں نکالا کھانے میں کہ یہ تیکھا ہے یہ اس میں نمک زیادہ ہے اس میں یہ اچھا نہیں ہے یہ پکا نہیں ہے ایسا ہاں اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں آپ گھر میں گھر میں ہے آپ آپ گھر میں کوئی کھانا بنا ہے آپ اس میں کہہ رہے ہیں یہ ایسا ہے جب آپ نے ایسا کہا تو جو کھانا پکانے والی بیوی ہے اس کے دل کو کتنی چوٹ لگی اس کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہاں اور پھر اللہ کی نعمت ہے اللہ کی نعمت ہے ہاں سوچنا چاہیے کہ کتنے ایسے لوگ جن کو یہ بھی میسر نہیں تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی نعمت کی قدر کی ہے اور کھانے میں عیب نہیں نکالا ہے ہاں ایک تو جتنی بھی چیزیں ہیں ہاں سب اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں کھانے میں عیب نکالنے کا مطلب جو ہے اللہ کی پیدا کردہ چیز میں آپ عیب نکال رہے ہیں اور پھر دوسری ہے کہ کھانا بنانے والے کے کہ اس میں جو ہے اس کی محنت پر آپ جو ہے پانی پھیر رہے ہیں کہ کھانا بنایا اس میں آپ عیب نکال رہے ہیں عام طور سے جو ہے کسی شادی میں کسی ولیمے میں لوگ جاتے ہیں تو خوب تبصرہ ہوتا ہے خوب تبصرہ ہوتا ہے اس کے ہارے اس کے ولیمے میں تو یہ اچھا نہیں تھا وہ اچھا نہیں تھا اس کے جو ہے اس نے جو ہے وہ جو میٹھا بنوایا تھا وہ اچھا نہیں تھا ایسا بنواتا تھا وہ اچھا تھا فلاں ہوٹل میں بنواتا تو اچھا تھا تو اس طرح کی ساری باتیں تبصرے لوگ کرتے ہیں آپس میں باتیں کرتے رہتے کھانا کھا کر کے واپس آنے کے بعد جو ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں حالانکہ یہ سب جو ہے کھانے میں عائب نکالنے کے قبیل سے ہے اس کے اس کے اس میں سے ہے لہذا جو ہے کھانے میں کسی طرح کا عیب نہیں نکالنا چاہیے وعن جابر نبی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تأکلو بالشمال فإن الشماء فإن الشیطان يأکلو بالشمال روح مسلم جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ اس لیے کہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہاں بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ اور نہ پیو ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے ہاں کہ بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ نہ پیو اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے اور یاد آیا کہ اسی موقع پر شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داہنے ہاتھ سے کھاؤ کل بے امین ہاں تو اس نے کہا کہ لا استطیع میں بائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا ہاں بائیں ہاتھ سے ہاں لا استطیع یعنی داہنے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لت اس کو بدوا دی راوی راوی حدیث جو صاحب واقعہ راوی ہیں عالم رب اللہ عباس رضی اللہ عنہما ہیں یا کون سے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ما من آہ القبر کے داہنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرنے سے اور داہنے ہاتھ سے کھانے سے اسے تکبر نے روک دیا تھا تکبر اور غرور کی وجہ سے وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا راوی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا قبول ہو گئی اس کے حق میں اور کبھی بھی وہ اپنا داہنا ہاتھ منہ تک لے جا ہی نہیں سکا یعنی شل ہو گیا اس کا تو اس لیے جو ہے کتنے سارے لوگ ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہیں آپ دیکھیں دعوت میں بھی کہیں جا کر کے دیکھیں آپ ہوٹل میں کہیں آپ کھانا کھا رہے ہیں دیکھیں ہاں، افطاری کے وقت دیکھیں کہیں افطار کا کا خیمہ لگا ہوا ہے وہاں دیکھیں تو عموماً لوگوں کو دیکھیں کہ عجیب حالت ہے لوگوں کی کہ وہ جو ہے داہنے ہاتھ سے کھاتے ہیں بائیں ہاتھ سے پیتے ہیں پانی جب پینا ہوتا ہے تو بائیں ہاتھ سے پیتے ہیں ہاں یا بائیں ہاتھ سے پکڑ کر کے دائیں ہاتھ سے نیچے سے لگا کر کے پیتے ہیں ہاں، پکڑے تو داہنے ہاتھ سے ہو بائیں ہاتھ کا کھانے پینے میں استعمال کرنا ہی نہیں چاہیے وہ کہتے ہیں کہ گلاس گندا ہو جائے گا گلاس گندا ہو جائے گا گلاس دھلا نہیں جائے گا آپ گلاس کے گندے ہونے کا اتنا لحاظ کر رہے ہیں اور ایک شیطانی عمل انجام دے رہے ہیں شیطان کی صفت اپنائے ہوئے ہیں ہاں، اس کو اس کا خیال نہیں ہے گلاس ہے دھو لیا جائے گا اور یہ بھی مطلب کہ داہنے ہاتھ سے اگر پینے کی کھانے کے درمیان میں داہنے ہاتھ سے پینے کی ضرورت پڑ گئی تو پھر آدمی جو ہے انگلی چاٹ لے ہاں طریقہ ہونا سلیقہ ہونا چاہیے یہ نہیں کہ آپ جو ہے انگلیاں ساری جو ہے سالن اور شوربے میں بالکل لت پت ہے اور آپ جو ہے ہاں، بغیر ان کو چاٹے ہوئے جو ہے گلاس پکڑ رہے ہیں تو یہ بھی طریقہ غلط ہے ہو سکتا ہے کہ بھائی جس دسترخوان پر آپ بیٹھے ہوئے ہوں ایک ہی گلاس ہو تو اس لیے جو ہے آپ داہنے ہاتھ سے پیئیں اور وہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ پانچوں انگلیاں استعمال کریں کوئی ضروری نہیں پانچوں انگلیاں استعمال کریں آپ دو انگلیوں میں سے پکڑ کر کے پی لیں ہاں؟ اور آپ کے اندر جو ہے اگر یہ بھی آپ کے اندر سلیقہ ہے تو آپ کیا کہتے ہیں اس طرح سے آپ جو ہے بائیں ہاتھ سے اس پر دائیں اس پر رکھ کر کے آپ ایسے پی سکتے ہیں اس پر رکھ کر کے اگر بیلنس آپ سنبھال سکتے ہیں تو اس لیے جو ہے کوئی بھی طریقہ اپنا ہے لیکن بائیں ہاتھ سے جو ہے کھانے پینے میں بائیں ہاتھ کا استعمال کرنا صحیح نہیں ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سینڈوچ دائنے ہاتھ سے کھا رہے ہوتے ہیں اور کولڈ ڈرنک یا چائے جو ہے بائیں ہاتھ سے پی رہے ہوتے ہیں ہاں فیشن سمجھتے ہیں ہاں اور کچھ لوگ تو سگریٹ بھی بائیں ہاتھ سے پیتے ہیں ہاں مطلب فیشن میں فیشن میں تو بہرحال وہ تو پینا بھی نہیں چاہیے جہاں چاہے دائنے سے پیے چاہے بائیں سے ہاں وہ بھی وہ حرام ہے تو اس لیے جو ہے ہاں، بہت سارے لوگ یعنی کافی لوگ ایسے ہیں کہ وہ غرور کی وجہ سے گھمنڈ کی وجہ سے جو ہے وہ بائیں ہاتھ استعمال کرتے ہیں ہاں ایک خاص انداز سے جو ہے وہ پیتے ہیں غرور اور گھمن گھمنڈ سے وہ پیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے ایسی صفت سے اور ایسی عادت سے بچائے اور گھر میں بھی ہم بچوں کا بھی ہاں بچوں پر گہری نظر رکھیں پتا نہیں شیطان ان کے بائیں ہاتھی میں پکڑاتا ہے پانی کھڑے ہی ہو کر کے وہ ان کو پلاتا ہے حالانکہ آپ ایک بچے کو گھر میں بار بار ٹوکتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی جو ہے وہ کھڑے ہو کر کے بائیں ہاتھ سے پی کر کے بھاگ جائے تو اس لیے جو ہے بچوں پر کڑی نظر رکھیں کیونکہ بچپن ہی سے جب عادت پڑھائی جائے گی اور ان کو سکھایا جائے گا تو عادت پڑ جائے گی وعن ابي قتاده رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء متفق عليه ولابي داوود عن ابن عباس نحوه وزاد او ينفخ فيه وصححه الترمذي ابو قتاده رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص پانی پیے یا کوئی بھی چیز پیے جو پینے والی ہے تو برتن میں سانس نہ لے سانس لینا ہو تو برتن میں نہ لے گلاس ہے برتن ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پینے کے آداب میں سے کیا بتایا کتنے سانس میں پینا چاہیے تین سانسوں میں پینا چاہیے کیونکہ تین سانس میں آدمی پیے گا تو آسودہ ہو کر کے پی لے گا پانی اب ایک سانس میں آدمی پیتا چلا جا رہا ہے تو کتنی دیر تک سانس روکے گا تو کوشش کرے گا کہ وہ جلد ہی پورا گلاس اونڈیل لے منہ میں اس سے کیا ہے طبی نقطۂ نظر سے صحت کے اعتبار سے بھی یہ نقصان دہ ہے تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آدمی جب پیے تو برتن میں سانس نہ لے بلکہ سانس لینی ہو تو برتن سے منہ ہٹا کر کے تب سانس لیں اس میں ہاں، طبی اعتبار سے بھی فائدہ ہے کہ ہاں، جب آدمی خاص کر کے پانی پینے کے وقت جب سانس لیتا ہے تو پھیپڑے سے اور کیا کہتے ہیں پیٹ سے جو سانس باہر آتی ہے اس کے ساتھ کچھ جراثیم ہوتے ہیں کچھ جراثیم ہوتے ہیں جو کیا کہتے ہیں باہر آ جاتے ہیں ممکن ہے کہ وہ جراثیم اگر برتن ہی میں آدمی سانس لے رہا ہے تو جراثیم پانی میں داخل ہو جائے اور پھر اس پانی سے بجائے فائدہ کے نقصان کا اندیشہ ہے تو اس لیے ایسا نہ کرے اور اسی حدیث کے پیش نظر بہت سارے لوگوں نے اس سے یہ مسئلہ بھی مستمت کیا ہے کہ برتن میں کھانے پینے کے برتن میں پھوٹ نہیں مارنی چاہیے جیسے چائے پی رہے ہیں آپ چائے گرم ہے اور آپ جلدی میں پینا چاہتے ہیں تو اس میں پھونک نہ مارے پھونکے نہ بلکہ کیا کہتے ہیں کسی اور ذریعے سے پنکھے کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے کھانا ہو یا چائے ہو یا کوئی اور چیز ہو پینے والی تو اس کو ٹھنڈی کر لیں یا جو بھی کھانا ہے اس کو ٹھنڈا کر لیں اس کے بعد کھائیں اور اسی حدیث سے اسی حدیث سے بعض علماء نے بعض لوگوں نے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں منہ لگانے برتن میں سانس لینے سے منع فرمایا ہے اسی لیے آپ کوئی چیز کسی کو اگر دم کر رہے ہیں اور دم کرتے وقت آپ جو ہے اس کے اوپر پھونک ڈال دیں لیکن پانی میں یا اسی طرح سے زیتون میں یا کسی اس طرح کی چیز میں آپ جو ہے پھونک نہ ماریں کیونکہ اس سے کیا ہے جراثیم کے پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے لیکن بہت سارے علماء نے اس کو صحیح نہیں قرار دیا بہت سارے لوگوں نے کہا کہ صحیح ہے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے لیکن ایک چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھیے آدمی اگر کوئی سورت پڑھتا ہے سورہ فاتحہ تل کرسی یا جو ہے قلع رب الفلاق قلع رب الناس وغیرہ آدمی پڑھتا ہے تو جو پڑھتا ہے تو اس کے پھر پھونک مارتا ہے پھر پھونک مارتا ہے تو اس کا اس پڑھنے کا اثر ہوتا ہے اس پڑھنے کا پھونک جو نکلتی ہے مجھ سے وہ کیا ہے اپنے اندر چونکہ تلاوت کی گئی اس لیے اس کا اثر ہوتا ہے اس سے جو ہے فائدہ ہوتا ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نفع پہنچاتا ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہاں، لمبا واقعہ اس میں جو ہے ایک ایسے شخص کو سور فاتحہ پڑھ کر کے دم کیا تھا اور اپنا لعاب دہن یعنی منہ کا تھوک لگا دیا تھا اس کے اوپر جہاں تک مارا تھا تو شفا ملی تھی اور وہ حدیث بھی پیش نظر رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں بستر پر جاتے تھے تو بستر کو جھاڑنے کے بعد آپ بیٹھ کر کے ہاں آپ جو ہے اپنی ہتھیلی کو اس طرح سے کر لیتے تھے دونوں ہتھیلیوں کو ایسے ہاں باندھ لیتے تھے اور اس کے بعد اس میں ایک لفظ ہے تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھتکارتے تھے تو نہیں ہے یہ نفخ میں اور نفس میں فرق ہے نفاخا ینفخو مانے اگر اس کا مطلب ہوتا ہے پھونک مارنا پھونک مارنا ہوا کے ذریعے سے اور نفاف مانے ہوتا ہے کہ تھوکے جب تو کچھ تھوک کے چھینٹ چھینٹے بھی نکلے تھو جس کو ہم تھتکارنا کہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تین بار پہلے کیا اس میں کیا کہتے ہیں ہاں پھوک پھوک نہیں مارتے تھے بلکہ تھتکارتے تھے ایسے ایسے کہ جس میں ہلکی سے جو ہے پھوک کی تھوک کی کچھ چھوٹ چھیٹے بھی کچھ ہلکی سی نکلے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قل اللہ عزب رب الفلق اور رب الناس اس میں ایسے کر کے پڑھتے تھے ایسے کر کے پڑھتے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایسے کر کے پورے بدن پر ملتے تھے اور جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا آپ تین بار ایسا کرتے تھے ہاں تو اس میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ جراثیم نکلتے ہیں اور یہ ہے تو اس سے اس سے کیا کہتے ہیں دلیل کسی حد تک پکڑی جا سکتی ہے کہ جو ہے پھونکنے میں کوئی حرج نہیں ہے چونکہ یہ رقیہ ہے اور دم ہے اور چونکہ جو ہے جو پڑھنے والے کے لعاب دہن اور اس کی تھوک جو ہے اس کا تھوک جو ہے یا اس کی پھوک جو ہے اس میں جائے گی تو اس پر اس سے فائدہ ہوگا یہ دلیل پکڑی جاتی ہے ہاں دونوں طرح کے علماء نے دونوں باتیں کی ہیں کچھ لوگوں نے سختی اپنائی ہے کہ بالکل پھونکنا جائز نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس دلیل کو بھی لے آتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رقیہ کرنا پھوک مارنا اور دم کرنا تو ثابت ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی پر یا اسی طرح سے جو ہے تیل پر یا اس طرح کی چیزوں پر دم کر کے کسی کو دینا یعنی چیزوں پر کھانے پینے کی چیزوں پر دم کر کے کھلانے کا ثبوت نہیں ہے تو اس اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی دلیل قوی ہے کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ چیز ثابت نہیں ہے اس لیے نہیں کرنا چاہیے ہاں ورنہ اس پھوک والے لفظ اس والی حدیث اس حدیث سے پھونک نہ مارنے یا سانس نہ لینے والی حدیث سے جو ہے استدلال کرنا اس پر جو ہے زیادہ قوی نہیں ہے اس پر استدلال کرنا قوی نہیں کیونکہ وہاں پر مطلوب ہے کیا مطلوب ہے جب دم کرتا ہے آدمی تو مطلوب یہ ہے کہ اس کے تھوک کے کچھ چھیٹے بھی جائیں اب آپ بتائیں کہ آدمی کے تھوک کے چھیٹے میں جراثیم ہوتے ہیں کہ نہیں حکم جراثیم ہوتی ہے کہ نہیں طبی طور پر ہوتی ہے ہاں لیکن وہ وہاں پر کیا ہے چونکہ قرآن پڑھا گیا ہے قرآن کا اثر ہے اس لیے وہاں پر وہ فائدے مند جی اللہ عالم بسواب یہاں تک کتاب الولیمہ کی حدیثیں ہوئی ہیں اور آگے جو ہے باب القسم ہے ہاں اور قسم کا مطلب یہ ہے چونکہ نکاح کا باب چل رہا ہے تو یہ بات تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کے لیے مفید نہیں ہے اس لیے کہ آپ سب لوگ اس کو جو ہے برتتے ہی نہیں ہیں ہاں اور قسم کی مطلب قسم نہیں کہہ رہا ہوں میں تقسیم کا باب ہے یعنی بیویوں کے درمیان ہاں تقسیم کا باب ہے ہاں کہ بیویوں کے درمیان جو ہے باری مقرر کر دی جائے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں نوشاد صاحب بہت ہنس رہے ہیں جی یعنی آپ خود عمل کرنے کے لیے نہیں دوسرے کو مسئلہ بتانے کے لیے چلیے عملی میدان میں انشاءاللہ امید ہے وعن عائشت رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقسم لنسائه فیعدل ویقول اللهم هذا قسمی فیما املک فلا تلومنی فیما تملک ولا املک دیکھیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے درمیان باری میں ہاں باری مقرر کیا کرتے تھے باری تقسیم کیا کرتے تھے اور تقسیم کے ساتھ ساتھ باری کے ساتھ ساتھ ہاں، اور بھی چیزوں میں اور بھی چیزیں جو بیویوں کے درمیان تقسیم کرتے تھے فیا عدل تو اس میں کیا ہے عدل سے کام لیتے تھے یعنی برابر اگر سب بیویوں کے یہاں جانے کی باری ایک ایک دن ہے تو ایک ایک دن کی ایسا نہیں کہ کسی دن کسی کے یہاں دو دن کسی کے یہاں تین دن ہاں اسی طرح سے کوئی چیز آئی ہاں تقسیم کرنے کی تو برابر برابر تمام بیویوں کو کوئی چیز خرید کے لاتے کوئی نان نفقہ کی جو باتیں ہیں تو سب برابر برابر حصہ لگ حصہ لگتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مقرر کیا تھا دنوں سے لے کر کے یعنی دن کی تقسیم اسی سامان وغیرہ کی تقسیم ہر چیز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برابری کا لحاظ کیا کرتے تھے اور عدل سے کام لیا کرتے تھے ہاں؟ وہ اقول اور فرماتے تھے کہ اے اللہ یہ میری تقسیم ہے ہاں اس چیز میں جس کا میں مالک ہوں جیسے سامان ہے اور دن ہے ایام ہے فلا تلمنی فیما تملک ولا لہذا اے اللہ ہاں، تو مجھے ملامت نہیں کرنا ہاں، اس چیز میں جس چیز میں یا جس چیز کا تو مالک ہے میں مالک نہیں ہوں یعنی یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی بات کہی ہے دل کے بارے میں کہا ہے میلان اور طبیعت کے بارے میں کہا ہے کہ اگر کسی کے پاس کئی بیویاں ہیں ہاں، تو بیویوں کے اخلاق عادات ہاں طور طریقہ علم اسی طرح سے ایک چیز حسن و جمال بھی آپ لے لیں ہاں اور خدمت بھی لے لیں تو بیویوں میں فرق ہوتا ہے ہاں بول چال میں بھی لے لیں خدمت میں بھی لے لیں آداب اور اخلاق میں بھی لے لیں تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں مختلف صفتیں پیدا کی ہیں تو اگر دو یا تین یا چار بیویاں کسی کے پاس ہیں تو اب ظاہری جو تقسیم ہوتی ہے لین دین کی اسی طرح سے کیا کہتے ہیں باری مقرر کرنے کی ہاں، ان ساری چیزوں میں تو آدمی کو عدل کرنا چاہیے لیکن جو جہاں تک دل کا معاملہ ہے آدمی دل کا اپنے دل کا مالک نہیں ہے یا طبیعت کی بات ہے تو اگر اس میں کسی کی طبیعت کسی بیوی کے حسن اخلاق کی وجہ سے کسی بیوی کی طرف زیادہ طبیعت مائل ہے یا دل اس کو زیادہ چاہتا ہے تو اس میں مواخذہ نہیں ہوگا مواخذہ اس میں نہیں ہوگا کیونکہ یہ چیز آدمی کے اختیار میں نہیں ہے آدمی کے اختیار میں نہیں آپ بچوں ہی میں لے لیں آپ اپنی اپنے گھر کے آپ اپنے بچوں کے بارے میں لے لیں کہ بچوں میں مختلف صلاحیتیں مختلف خوبیاں ہوتی ہیں ہاں تو آدمی کی طبیعت کسی بچے کی طرف زیادہ ہوتی ہے ہاں کیونکہ وہ بچہ زیادہ ادب کرتا ہے زیادہ اچھی طرح سے بات کرتا ہے زیادہ خدمت کرتا ہے تو تو اگر بچے آدمی کی طبیعت بچوں کی طرف یا کسی بچے کی طرف جو زیادہ خدمت کرتا ہے اس کو زیادہ چاہتا ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم مواخذہ اور پکڑ نہیں ہوگی پکڑ کن چیزوں میں ہوگی جو ظاہری طور پر جس پر آدمی کو اختیار ہے کہ اس میں اب وہ جو ہے عدل کر سکتا ہے اس میں عدل نہیں کر رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہاں پر پکڑ ہوگی لیکن دل کے بارے میں اور ایسی چیزوں میں پکڑ نہیں ہوگی جس میں ہاں عدل آدمی کرنے کا کیا کہتے ہیں مالک نہیں ہے وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امراتان فمال الى احدهما الى احداهما دون الاخرى جاء يوم القيامه وشقه مائل بہت خطرناک حدیث ہے دو شادیاں کرنا جو ہے وہ آسان نہیں ہے عدل کرنا ہاں یہ اہم ہے اللہ تعالیٰ ہاں، عدل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بعض مجبوریاں ہیں جو بعض مجبوریاں ہوتی ہیں کہ اس میں آدمی نہیں کر سکتا ہے لیکن جو ہے اس پر اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی دو بیویاں ہوں اور ان دونوں میں سے کسی ایک بیوی کی طرف وہ زیادہ مائل ہوتا ہے اور پہلی حدیث کو سامنے رکھیے گا کہ ان چیزوں میں جس میں وہ طاقت رکھتا ہے کہ عدل کرے لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ دوسری بیوی کا زیادہ خیال کرتا ہے زیادہ دیتا ہے زیادہ اس کے یہاں جاتا ہے اور کیا کہتے ہیں زیادہ اس کو گفٹ لا کے دیتا ہے تمام چیزوں اس طرح کی تقسیم میں وہ ایک بیوی کی طرف کیا ہے میلان رکھتا ہے ہاں ایک بیوی کی طرف میلان رکھتا ہے دل کی بات نہیں ہو رہی دل کی بات والی بات اللہ معاف کرے گا یہاں پر ظاہری تقسیم کی بات ہو رہی ہے کہ ظاہری تقسیم میں اگر وہ کسی ایک بیوی کی طرف مائل ہے اور دوسرے کو نظر انداز کر رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو ایک جانب جو ہے وہ کیا ہوگا جھکا ہوا ہوگا اللہ حکمر بہت بہت بڑی بات ہے اس لیے جو ہے ہاں، عدل اگر آدمی کر سکتا ہے تو دو ہاں، شادی کرے نہیں تو ایک پر ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاں، عدل والا بہانہ بنا کر کے ضرورت ہے آپ کو اور آپ کے اندر استطاعت ہے طاقت ہے معاشرے میں ضرورت ہے کوئی بیوہ ہے یا اسی طرح سے کوئی ہے جس کی شادی نہیں ہو رہی ہے اور آپ کر سکتے ہیں تو آپ کیجیے ہاں، یہ نہیں کہ ابھی ہی سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں عدل نہیں کر پاؤں گا میں کوشش کیجئے جہاں تک شریعت نے تو رخصت دی ہے نا شریعت نے تو رخصت دی ہے کہ بھائی جس کے آپ مالک ہیں اس میں آپ عدل کریں جس کے آپ مالک نہیں اس میں اللہ معاف فرمائے گا جی یہ سنن مسرد احمد اور اسی طرح سنن سنن کی روایت ہے اور یہ صحیح سند ہے ہاں یہاں پر جو ہے صاحب ایک کتاب لیا بلکہ کتاب کے محقق حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اس کو ضعیف قرار دیا ہے لیکن میں نے کبھی بتایا تھا کہ وہ ضعیف قرار دینے میں متشدد ہے سخت منہج اپناتے ہیں وہ تو یہیں تک آج کا درس رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما اور جن چیزوں میں کوتاہیاں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما اور ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما امین اور العالمین صلی اللہ علیہ المین محمد عالیہ علیہ وسلم